غیر جانبداروں کے حقوق و فرائض اب مغربی قوانین جنگ میں صرف ایک غیر جانبداری کا قانون باقی رہ گیا ہے جس کا ذکر کرنا باقی ہے اس پر تبصرہ کرنے کے بعد ہم اس طویل باپ کو ختم کر دیں گے غیر جانبداری کی تاریخ مغربی اقوام میں غیر جانبداری کا تصور بہت قریبی عہد کی پیداوار ہے اب سے دو صدی قبل تک ان کے ذہن میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا یا اگر تھا تو وہ غیر مکمل تھا اسی لیے مغربی زبانوں میں اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے کوئی لفظ بھی موجود نہ تھا گروٹیوس اس کو لفظ میڈیائی سے ادا کرتا ہے متوسط اور بائنکر شویک اس کے لیے لفظ نان ہوسٹس وضع کرتا ہے سترویں صدی کے آخر میں جرمن اور انگریزی زبانیں لفظ نیوٹرل سے پہلی مرتبہ آشنا ہوئیں اٹھارویں صدی کے وسط میں واٹل نے اس کو بین الملی قانون میں رواج دیا سولہویں اور سترویں صدی تک یورپ میں غیر جانبداری کی حالت کو ناممکن اور خطرناک سمجھا جاتا تھا اور عملاً اس کا کوئی صحیح مفہوم ہی نہ تھا فلوریٹس فلورنس کا مدبر میکاولی ایک حکمراں کے لیے ضروری قرار دیتا ہے کہ جب اس کے ہمسایوں میں کبھی لڑائی ہو تو وہ ایک نہ ایک فریق کے ساتھ شریک ہو جائے اس کے ایک صدی بعد گروٹیوس بھی یہ مشورہ دیتا ہے کہ ایک حکمران کو محارب فریقین میں سے اس کا ساتھ دینا چاہیے جس کو وہ حق پر دیکھے اور اس کی مخالفت کرنی چاہیے جو نہ حق پر ہو البتہ جب یہ تمیز مشکل ہو جائے کہ کون حق پر ہے اور کون نہ حق تو اس صورت میں اس کو دونوں سے یکساں سلوک کرنا چاہیے عملی حیثیت سے بھی اٹھارویں صدی تک کے خاتمے تک غیر جانبداروں کے حقوق کو فرائض کچھ نہ تھے محارب قوتیں لڑتے لڑتے ان کے حدود میں بے تکلف تجاوز کر جاتی تھیں اور غیر جانبدار طاقتیں بھی جس فریق سے ہمدردی رکھتیں اس کو امداد پہنچانے میں دریغ نہ کرتی تھیں قانون کے اس شعبے میں حقوق و فرائض اور حدود و قیود مقرر کرنے کی ابتدا سیونٹین نائنٹی فور سے ہوئی جبکہ امریکن کانگریس نے پہلی مرتبہ امریکن رعایا کے لیے ان مہاربین کی جنگی خدمت کرنا ممنوع قرار دیا جن سے حکومت امریکہ برسر جنگ نہ ہو اس کے بعد اس شعبے میں قانون سازی کا سلسلہ برابر جاری رہا یہاں تک کہ اٹھارہ سو اٹھارہ میں غیر جانبداری کا ایک پورا ضابطۂ قانون وضع ہو گیا اٹھارہ سو انیس میں برطانیہ عظما نے امریکہ کی تقلید کی اور کانگریس کے بنائے ہوئے قوانین اپنی کتابیں آئین میں منتقل کر لیے اس کے بعد دوسری سلطنتوں نے بھی اسی قسم کے قوانین اپنے ہاں رائج کیے اور انیسویں صدی کے اندر تمام مغربی سلطنتوں میں غیر جانبداری کے قوانین بن گئے تاہم صحیح معنوں میں غیر جانبداری کا بین الملی قانون انیس سو سات کی ہیگ کانفرنس میں وضع کیا گیا کیونکہ اسی میں پہلی مرتبہ دو اہل مغرب نے مل کر غیر جانبداروں کے حقوق و فرائض متعین کیے موجودہ زمانے میں غیر جانبداروں کی حیثیت یہ عجیب بات ہے کہ بیسویں صدی میں غیر جانبداری کا قانون پایا تکمیل کو پہنچا اور بیسویں ہی صدی میں اس پر سکرات موت بھی طاری ہو گئی دوسری ہیگ کانفرنس کو قانون سازی کا کام ختم کیے ابھی سات سال بھی نہ ہوئے تھے کہ یورپ میں عالمگیر جنگ شروع ہوئی اور اس نے غیر جانبداری کے پورے قانون کی دھجیاں اڑا دیں سن چودہ سے اٹھارہ تک کی جنگ عظیم میں غیر جانبداروں کا کوئی حق ایسا نہ تھا جسے آزادی کے ساتھ پمال نہ کیا گیا ہو ان کی سرحدوں پر تجاوز کیا گیا ان کے جہاز ڈبوئے گئے ان کی تجارت برباد کی گئی ان کی تلاشیاں لی گئیں ان کو گرفتار کیا گیا غرض یہ کہ ان کے ساتھ وہ سب کچھ کیا گیا جو محاربین کے ساتھ کیا جاتا ہے حتیٰ کہ یہ امر بھی مشکوک ہو گیا کہ آیا فی الواقع غیر جانبداروں کا کوئی حق ہے بھی یا نہیں پھر اسی پر بس نہیں خود غیر جانبداری کی حقیقت بھی بڑی حد تک مشکوک ہو گئی چونکہ جنگ اب صرف فوجی جنگ نہیں رہی ہے بلکہ اس سے زیادہ معاشی جنگ ہو گئی ہے اس لیے یہ سوال پیدا ہو گیا ہے کہ جو طاقت دشمن کے ساتھ تجارتی تعلقات رکھتی ہو اس کو ضرورت کی چیزیں بہم پہنچاتی ہو اور اس کی معاشی زندگی کے لیے بقا اور استحکام کے وسائل فراہم کرتی ہو کیا وہ فی الواقع غیر جانبدار ہے کیا وہ جائز طور پر اپنے اس کام کے لیے آزادہ نہ حقوق کا مطالبہ کر سکتی ہے اس مسئلے نے غیر جانبداری کی عین بنیاد پر ایک کاری ضرب لگائی ہے اور یہ واقعہ ہے کہ بین الملی قانون اب تک یہ فیصلہ نہیں کر سکا ہے کہ ان جدید مسائل کی روشنی میں غیر جانبداروں کے کیا فرائض مقرر کرے اور ان کو کیا حقوق دلوائے یہ حالات کا ایک مبالغہ آمیز تخمینہ نہیں ہے بلکہ ٹھیک یہی خیالات ہیں جو بین الملی قانون کے علماء کو پریشان کیے ہوئے ہیں پروفیسر نپولڈ نے اپنی کتاب بین الملی قانون کا ارتقاء جنگ عظیم کے بعد میں اس پر تفصیل سے بحث کی ہے اور اس اکابر علماء قانون کے خیالات سے استشہاد کیا ہے ذیل میں ہم اس سے خیالات نقل کرتے ہیں ایلتنر باشر کے خیالات وہ لکھتا ہے موجودہ جنگ نے غیر جانبداروں کی حیثیت بہت زیادہ خراب کر دی ہے ان کے بہت سے حقوق پر اس کثرت کے ساتھ دست درازی کی گئی ہے کہ اب مشکل ہی سے یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ یہ حقوق فی الواقع قانون میں موجود ہیں کیونکہ اب وہ ضرورت سے زیادہ پامال ہو چکے ہیں اس لیے آئندہ لڑائیوں میں ان کو زیادہ عرصے تک تسلیم نہیں کیا جائے گا حق اور انصاف کے نئے عقائد نے پرانے حقوق کو الگ پھینک دیا ہے اور جو رکھنا پڑ گیا ہے وہ اب ناقابل تلافی ہے پہلے قوانین اور خصوصاً اقرار نامہ پیرس کے قانون بحری کی دفعہ دو چار کو بین الملی قانون میں جو پوزیشن حاصل تھی اس پر اب ایک انقلابی تشکیل جدید کے عمل نے ایک نئے غیر نوشتہ قانون کو مسلط کر دیا ہے اور یہ ایسا قانون ہے جو غیر جانبدار حکومتوں کی زندگی پر بہت زیادہ گہرے حملوں کو جائز رکھتا ہے آگے چل کر یہ مصنف پھر لکھتا ہے دنیا میں عالمگیر لڑائیوں کا دور شروع ہو چکا ہے اور ہر بڑی طاقت کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہ ان میں ضرور کھینچی جائے گی بین الملی قانون آخر الامر بڑی قوموں کی خواہش ہی پر قائم ہے کیونکہ ان کی مدد کے بغیر بین الملی قانون کا کوئی حکم قائم نہیں رہ سکتا لہٰذا ایسے زمانے میں جبکہ غیر جانبداروں کا ناقابل تعدی ہونا بڑی قوموں کی اکثریت کو ایک ناگوار قید معلوم ہو رہا ہے اگر بین الملی قانون میں بھی غیر جانبداروں کی پوزیشن روز بروز خراب ہوتی جائے تو کچھ تعجب کی بات نہیں ہے اس بیان سے معلوم ہو جاتا ہے کہ مغربی قانون میں غیر جانبداری کی حیثیت کیا ہے اب ہم غیر جانبداری کے قانون کی تفصیلات اور جزیات پر نظر ڈال کر دیکھیں گے کہ یہ قانون بجائے خود کس حد تک مکمل اور پائیدار ہے اور اسلامی قانون کے مقابلے میں اس کی حیثیت کیا ہے محاربین کے فرائض غیر جانبداروں کے متعلق ہیگ کی مفاہمت پانچ اور تیرہ کی روح سے بری اور بحری جنگ میں غیر جانبداروں کے متعلق محاربین کے جو فرائض مقرر کیے گئے ہیں وہ حسب ذیل ہیں نمبر ون غیر جانبدار سلطنت کے حدود میں کسی قسم کی جنگی کارروائی نہ کی جائے نمبر ٹو محاربین کے لیے ممنوع ہے کہ وہ اپنی فوجیں یا سامان جنگ اور سامان رسد غیر جانبدار علاقے سے گزار کر لے جائیں نمبر تین غیر جانبدار علاقے کو جنگی تیاریوں کے لیے قاعدہ یا بیس نہیں بنایا جا سکتا وہاں فوجوں کو آراستہ کرنا یا جنگی قوتوں کو مرتب کرنا یا ایسی ہی دوسری کارروائیاں کرنا ممنوع ہے نمبر فور غیر جانبدار علاقے یا پانی میں گھس کر دشمن کو گرفتار کرنا یا اس پر حملہ کرنا حقوق غیر جانبداری پر تعدی ہے جس سے احتراز واجب ہے نمبر پانچ محاربین کا فرض ہے کہ ایک غیر جانبدار سلطنت اپنے فرائض غیر جانبداری سے ادا کرنے کے لیے جو قانون وضع کرے ان کی وہ پابندی کریں نمبر سکس اگر کبھی دانستہ یا نادانستہ غیر کسی جانبدار سلطنت کے حقوق پر زیادتی ہو جائے تو زیادتی کرنے والے فریق کا فرض ہے کہ اس کی تلافی کرے یہ تمام فرائض فرو ہیں اصول ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ غیر جانبدار سلطنت کے حدود واجب الاحترام ہیں اور ان پر تجاوز نہ کرنا چاہیے یہ اصول بعین ہی اسلام میں موجود ہے اسلامی قانون کے مستقل ضابطوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس قوم سے اسلامی حکومت کی مسالمت ہو اور جو جنگ میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کسی قسم کا حصہ نہ لے اس کے حدود پر کسی قسم کا تجاوز نہیں کیا جا سکتا اگر دشمن لڑتے لڑتے اس کے ملک میں جا پہنچے تو اس کا تعاقب نہیں کیا جا سکتا دشمن کے جو افراد اس کے ملک میں مقیم ہوں ان پر کوئی حملہ نہیں کیا جا سکتا بلکہ مجموعی طور پر دوران جنگ میں اس کے افراد سے یا اس کے حدود سلطنت سے ہر قسم کا تعرض قطن حرام ہے غیر جانبداروں کے فرائض محاربین کے متعلق جدید بین الملی قانون غیر جانبداروں پر محارب فریقین کے متعلق جو فرائض عائد کرتا ہے وہ حزب ذیل ہے نمبر ون کسی محارب فریق کو جنگ میں مسلح امداد نہ دینا اور فریقین کے ساتھ یکساں سلوک کرنا یہ غیر جانبداری کا بنیادی فرض ہے اور اس کے عین مفہوم میں اس طرح داخل ہے کہ غیر جانبداری کا تصور اس چیز کے تصور کے بغیر ذہن میں قائم ہی نہیں ہو سکتا نمبر ٹو محاربین میں سے کسی کو یا دونوں کو آلات جنگ اور روپیہ فراہم نہ کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ دوران جنگ میں ایک غیر جانبدار سلطنت کو کسی محارب کے ہاتھ آلات جنگ اور اسلحہ فروخت نہ کرنے چاہیے اور نہ اسے قرض دینا چاہیے لیکن یہ امر مشکوک ہے کہ اس فرض کے حدود عمل کیا ہیں اسلحہ اور آلات جنگ کی فروخت کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ایک سلطنت خاص طور پر ایک محارب فریق سے معاملہ کرے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے ذخائر عرب کا عام نیلام کرے جس میں دوسرے خریداروں کی طرح محاربین کے ایجنٹ بھی ہوں پہلا طریقہ تو بالاتفاق ممنوع ہے لیکن دوسرے طریقے کے ممنوع ہونے میں اختلاف ہے اور ایسی مثالیں موجود ہیں کہ بڑی بڑی سلطنتوں نے اس کو جائز رکھا ہے اٹھارہ سو ستر کی جنگ جرمنی اور فرانس کے زمانے میں حکومت امریکہ نے اپنے ذخائر حرب کا نیلام کیا اور اس میں سے حکومت فرانس کے ایجنٹوں نے ایک بہت بڑی مقدار خرید کر فرانس بھیج دی جو جنگ میں کام آئی اس پر جب اعتراض اٹھا تو امریکہ کی سینٹ نے تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی مقرر کی اور اس کمیٹی نے یہ رپورٹ کی کہ اگر خود حکومت فرانس کا رئیس بھی خریداروں میں موجود ہوتا تو اس کے ہاتھ سامان بیچنا ناجائز نہ ہوتا کیونکہ نیلام عام تھا اور محاربین کے درمیان کوئی امتیاز نہ تھا اس فیصلے سے جائز اور ناجائز میں بہت ہی کم فرق رہ جاتا ہے اور وہ فائدہ باقی نہیں رہتا جس کے لیے غیر جانبداروں پر یہ فرض عائد کیا گیا ہے اس فرض کا دوسرا حصہ جو روپے کی امداد سے متعلق ہے اس کی بھی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ سلطنت خود کسی محارب فریق کو قرضہ یا عطیہ دے دوسری صورت یہ ہے کہ غیر جانبدار سلطنت کی رعایا اس کو امداد دے پہلی صورت اتفاق ممنوع ہے مگر دوسری صورت میں اختلاف ہے عام تعامل یہی ہے کہ غیر جانبدار سلطنتوں کے سررافے سے مہاربین نہایت آزادی کے ساتھ روپیہ حاصل کرتے ہیں ایٹین نائنٹی فور کی جنگ چین اور جاپان انیس سو چار کی جنگ روس اور جاپان انیس سو گیارہ کی جنگ اٹلی اور ترکی اور انیس سو بارہ کی جنگ بلقان میں فریقین نے غیر جانبدار سلطنتوں کی رعایا سے نہایت آزادی کے ساتھ قرضوں اور عطیوں کی صورت میں امداد حاصل کی اٹھارہ سو تیئیس میں حکومت انگلستان نے ماہرین قانون بین الاقوام سے یہ سوال کیا تھا کہ آیا ایک غیر جانبدار سلطنت کے فرائض میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ اپنی رعایا کو محاربین کی مالی اعانت سے باز رکھے اس کے جواب میں لارڈ لینڈ ہرسٹ نے لکھا کہ مصنفین کا اجماع اس پر ہے کہ یہ فعل غیر جانبداری کے نواقض میں سے نہیں ہے اس طرح بین الملی قانون نے قوم اور حکومت میں یہ امتیاز پیدا کر کے حکومت کو تو غیر جانبداری کے احترام کا مکلف قرار دیا ہے مگر قوم کو پوری آزادی دی ہے کہ محاربین میں سے کسی ایک یا دونوں کے ساتھ جنگ میں تعاون کرے ظاہر ہے کہ اس صورت سے یہ فرض بالکل بے معنی ہو جاتا ہے کیونکہ ایک سلطنت کے مالی اور معاشی وسائل جب محاربین کی خدمت کے لیے وقف ہوں تو غیر جانبداری کا عدم اور وجود برابر ہے نمبر تھری پوائنٹ محرودین کی فوجوں کو اپنے علاقے سے نہ گزرنے دینا یہ فرض بہت بعد کی پیداوار ہے سلطنتوں کا عمل اور مصنفین کی آرا دونوں کا ملان انیسویں صدی تک اس جانب رہا ہے کہ محربین کو راستہ دینا جائز ہے سترویں صدی کا مصنف گروٹیوس لکھتا ہے کہ محربین کو غیر جانبدار علاقے سے فوج گزارنے کا حق پہنچتا ہے اور اگر یہ حق دینے سے بلا کسی معقول وجہ کے انکار کیا جائے تو اسے جبر کے ساتھ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے اٹھارویں صدی کا مصنف واٹل لکھتا ہے کہ محارب اپنے غیر جانبدار ہمسائے سے اپنے فوجوں کے لیے راستہ مانگ سکتا ہے لیکن شدید ضرورت کے بغیر اس کو جبرن حاصل نہیں کر سکتا ویٹن جس کی کتاب بین الملی قانون اٹھارہ سو چھتیس میں شائع ہوئی اس حق کو تسلیم کرتا ہے مگر غیر جانبدار سلطنت کی مرضی کے خلاف اسے حاصل کرنے کو جائز نہیں رکھتا میننگ جس کی کتاب قانون اقوام ایٹین تھرٹی نائن میں شائع ہوئی اس قسم کی اجازت دینے کو غیر جانبداری کے نواقض میں شمار نہیں کرتا کے دونوں فریقوں کو یکساں اجازت دی جائے البتہ ہال جو ایٹین ایٹی کا مصنف ہے اس کو ناجائز قرار دیتا ہے اور اس کے قریب العہد مصنفین بھی اس کے عدم جواز کے قائل ہیں یہی حال سلطنتوں کے تعامل کا ہے ایٹین ففٹین میں آسٹریا نے جنوب مشرقی فرانس پر حملہ کرنے کے لیے سوئٹزرلینڈ کے علاقے سے زبردستی راستہ حاصل کیا اٹھارہ سو ستتر میں میکسیکو کی فوجوں نے امریکہ کے علاقے میں گھس کر اپنے دشمنوں سے جنگ کی اسی سال جنگ ترکی اور روس میں حکومت روس نے حکومت رومانیہ سے سمجھوتا کیا کہ وہ روسی فوجوں کو یورپین ٹرکی پر حملہ کرنے کے لیے رومانوی علاقے سے گزرنے کی اجازت دے دے چنانچہ دوران جنگ تقریباً پانچ لاکھ روسی فوج رومانوی علاقے سے گزری اور اس نے رومانیہ کے ریلوے اور خطوط مواصلات کو آزادی کے ساتھ استعمال کیا سب سے بڑی نمایاں مثال ہمارے موجودہ عہد کی ہے 1914 کی جنگ عظیم میں جرمنی نے بیلجیم سے زبردستی راستہ حاصل کیا اور حکومت بیلجیم کی مزاحمت کے باوجود جرمن فوجیں بیلجیکی علاقے سے گزریں اگرچہ اس آخری فعل کو غیر جانبداری کے حقوق پر سریح دست درازی سے تعبیر کیا جاتا ہے لیکن واقعات کی رفتار بتا رہی ہے کہ آئندہ جنگ میں جب بھی طاقتور سلطنتوں کے سامنے موت و حیات کا نازک مسئلہ پیش ہوگا وہ کمزور ہمسایہ سلطنتوں کو راستہ دینے پر مجبور کریں گی حاشیے میں لکھا ہے دوسری جنگ عظیم میں ایران کے ساتھ یہی کچھ پیش آیا امریکہ اور برطانیہ نے روس کو مدد پہنچانے کے لیے اس سے زبردستی راستہ حاصل کیا اور اس کے ایک بڑے حصے پر اپنا فوجی قبضہ قائم کر لیا جرمنی کی مثالیں ہم اس لیے پیش نہیں کرتے کہ وہ مہذب قوانین کو توڑنے میں بہت زیادہ بدنام ہے اس لیے یہ قیاس غلط نہیں ہے کہ بین الملی قانون اب پھر اس نظریے کی طرف رجوع کرنے والا ہے جو ہال سے پہلے کے مصنفین پیش کرتے رہے ہیں نمبر فور محاربین کو اپنے حدود میں جنگی مہمیں تیار کرنے یا جنگی جہاز آراستہ کرنے کی اجازت نہ دینا یہ فرض غیر جانبداری کے ضمنی فرائض میں سے ہے اور غالباً پہلی مرتبہ اٹھارہ سو اکہتر کے معاہدہ واشنگٹن سے پیدا ہوا ہے اس سے قبل غیر جانبدار سلطنتوں کے حدود میں جنگی تیاریوں کی مثالیں بکثرت ملتی ہیں پوائنٹ فائیو اپنی رعایا کو محاربین کی فوج میں بھرتی ہونے سے روکنا یہ فرض بھی غیر جانبداری کے ضمنی فرائض میں سے ہے اور اس کے مفہوم میں داخل ہے لیکن مغرب میں اس کا تصور بہت قریبی عہد سے تعلق رکھتا ہے سترہ سو ترانوے کی جنگ انگلستان اور فرانس میں امریکہ کے باشندے بکثرت فرانسیسی فوج میں جا جا کر بھرتی ہوئے یونان کی جنگ استقلال میں لارڈ بائرن کی زیر قیادت سینکڑوں انگریزوں نے ترکی کے خلاف جا کر جنگ کی اٹھارہ سو چھہتر کی بغاوت سربیا میں روسی رعایا کے ہزارہ افراد ترکی کے خلاف لڑنے گئے سوئٹزرلینڈ تو ایٹین ففٹی نائن تک باقاعدہ بھرتی کا میدان بنا رہا اور مہارب سلطنتیں ہمیشہ اس سے رنگروٹ حاصل کرتی رہیں انیسویں صدی کے آخری ایام میں غیر جانبداری کے قانون کا یہ شعبہ پایا تکمیل کو پہنچا اور ماہرین قانون بین الملل نے یہ فتویٰ دیا کہ اس قسم کی بھرتی کی اجازت دینا غیر جانبداری کے لیے ناقض ہے یہ ان فرائض کا خلاصہ ہے جو بین الملی قانون غیر جانبداروں پر عائد کرتا ہے ان کی تفصیلات میں جو کچھ کمزوریاں ہیں وہ صفات بالا میں بیان کی جا چکی ہیں تاہم ان سب کا اصل الاصول صرف ایک فرض ہے اور وہ یہ کہ غیر جانبدار قوم کو جنگ میں کسی فریق کی اعانت نہ کرنی چاہیے اور نہ ایسا فعل کرنا چاہیے جو اعانت کی حد تک پہنچتا ہو یہ اصل الاصول بعین ہی اسلام کے قانون میں موجود ہے اسلامی قانون میں غیر جانبدار کی تعریف یہ ہے کہ ترجمہ یعنی وہ ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ کرے اور نہ ہمارے حق میں کوئی کمی کرے اس اصل سے فرو خود نکالی جا سکتی ہیں ہر وہ فعل جو مظاہر اور نقص کی تعریف میں آتا ہو غیر جانبداری کے لیے ناقض ہے اور اس سے احتراز کرنا غیر جانبدار کا فرض ہے نمبر فائیو